Welcome to lecture number forty five of course on business mathematics and statistics virtual university government of Pakistan students جیسے کہ آپ کو میں بتا چکا ہوں today is your last lecture of this course اور آج ہم لینئر پروگرامنگ ڈسکس کریں گے اور کچھ بریف سا ریویو اس پورے کورس کا جو آج ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں پچھلے لیکچر میں ہم نے ہائپوتھس ٹیسٹنگ جو باقی حصہ رہ گیا تھا وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا اسپیشلی آپ نے دیکھا کہ اسمال سیمپل کیسے ہینڈل کیے جاتے ہیں ٹی ڈسٹریبیوشن کا استعمال کیسے ہوتا ہے اور پھر آپ نے کائی اسکویڈ ٹیسٹ بھی دیکھا ایک بہت کمپریہنسو اور very fast treatment of the subject اور جیسے کہ میں نے پچھلے لیکچر میں مینشن کیا تھا کہ ہائیپوتھس ٹیسٹنگ بڑا ایکسٹینسو سبجیکٹ ہے اور ہم نے صرف ایک بریف سائز کا انٹروڈکشن آپ کو کروایا آج کا ٹاپک ہے لینئر پروگرامنگ یہ بھی ایک بہت ہی ایلیمنٹری قسم کا انٹروڈکشن ہوگا ایون لینئر پروگرامنگ بڑا ایکسٹینسو سبجیکٹ ہے تو آئیے سلائڈس کی طرف چل خاص طور پہ ہم planning production levels linear programming میں اس کا چونکہ بہت استعمال ہوتا ہے تو ہمارا فوکس آج پروڈکشن پلاننگ پہ ہوگا سب سے پہلے introduction to linear programming linear programming model seeks to maximize اور minimize a linear function subject to a set of linear constraints یہ بیسک ڈیفینیشن ہے لینئر پروگرامنگ کی let me explain this at this point already essentially جب ایک کوئی بھی پروڈکشن پرابلم آپ دیکھتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں جو مین پوائنٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ how to maximise profits how to carry out production what production level should be decided اور سب سے آسان جو لینئر پروگرامنگ میں گرافیکل میتھڈ سے سوال حل کیے جاتے ہیں وہ دو ویریبلس کے اسینشلی ہوتے ہیں دو پروڈکٹ آپ بنا رہے ہیں ان کی ڈفرینٹ پرائسز ہیں اور آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کا کیا کمبینیشن ہونا چاہیے you can have many different combinations of the two variables تو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ پروڈکشن لیول کیا ہو تو آئیے آگے چلیں لینئر ماڈل کی اب فردر ایکسپلینیشن میتھمیٹیکل ٹرمز میں کہ linear model consist of the following components اس میں ایک تو ہے set of decision variables X J یہاں پہ کہا جا رہا ہے it could be X one X two X three many different variables اور ایک آبجیکٹو فنکشن ہے وچ گیوز یو اسینشلی جس کو آپ نے ایک sum of product of two variables اور اس کے سم کو ہم نے ایونچولی یا تو میکسیمائز کرنا ہے یا مینیمائز کرنا ہے پھر سیٹ آف کنسٹرینٹس ہیں ان کو بھی اسی طرح سے کنسٹرینٹس کی بھی یہی پوزیشن ہے کہ آپ ایک description is A I J into X J is equal to اور لیس دین بی آئی تو یہ ایک ڈسکرپشن ہے کہ آپ ایک خاص طریقے سے سیٹ آف کنسٹرینٹس کو بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں تو میتھمیٹیکل ٹرمز میں آپ نے لینئر پروگرامنگ پرابلم کو ڈسکرائب کرنا تو یہ اس کے کمپوننٹس ہوئے اب اس کی جو ڈسکرپشن ہے اس کو کیسے یہ آپ اس سلائڈ پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ sum of C J into X J is equal to C one into X one plus C two into X two plus پھر یہ جتنی چاہے depending on the situation these terms will vary C N into X N اور اس کی پھر کچھ کنڈیشنس ہیں کہ اس کو آپ نے میکسیمائز یا مینیمائز کرنا ہے سبجیکٹ ٹو سرٹن کنڈیشنز اور وہ کنڈیشن پھر یہاں آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ جس میں اے آئی جے اکول ٹو اور لیس دین بی آئی اور آئی کی ویلیو پھر دی ہوئی ہے کہ ون ٹو ایم ہو سکتی ہے پھر ایک نان نیگیٹیوٹی کنڈیشن ہے کہ کچھ ویلیوز زیرو نہیں ہوں گی ان کی ویلیو زیرو سے زیادہ ہوگی اور جے کی پھر ویلیو ون ٹو این ہے تو اس طرح سے اس کی فارمیٹ ہے کہ لینئر پروگرامنگ ماڈل جب ڈیفائن کیا جاتا ہے تو اس طرح سے میتھمیٹکلی اس کو لکھا جاتا ہے اب N is the number of decision variables M is the number of constraints اور دوسرا آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ there is no relation between N which is the number of decision variables and M جو کنڈیشنس ہیں کنڈیشن کے جو ویریبلس ہیں اب میتھڈالوجی اس کی کیا ہے کس طرح سے لینئر پروگرامنگ کی جاتی ہے تو اس کے کچھ ایک سیکوینس ہے there is a process how you go about it تو لیٹس سی کہ اس پروسیس کے کون سے کمپوننٹس ہیں اب سب سے پہلے تو ڈیفائن ڈسین ویریبلس یعنی آپ نے from the word problem you will write your problem in terms of mathematical equations پھر سیکنڈلی آپ ہینڈ رائٹ کریں گے لکھیں گے خود objective then you will formulate the mathematical model of objective function پھر آپ ہر کنسٹرینٹ کو لکھیں گے اس کو ڈیفائن کریں گے پھر you will formulate mathematical model for each constraint and then you will add non negativity conditions کہ کون سی کون سے ویریبلس کی ویلو زیرو نہیں ہوگی تو آئیے اس کو بریفلی ریویو کریں کہ اس پروسیس کے حصے ہیں کیا یعنی پرابلم ورڈ پرابلم کی شکل میں آپ کے سامنے ہے تو آپ نے سب سے پہلے یو ول ڈیفائن کہ آبجیکٹو کیا ہے کرنا کیا ہے are we going to minimise اور میکسیمائز سم پرٹیکولر ویریبل اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کمبینیشن آف ویریبلس ہے دو ویریبلس ہیں پروڈکشن لیولس کی چونکہ بات ہو رہی ہے تو آپ نے اپنے آبجیکٹوس ڈیفائن کرنے ہیں سب سے پہلے پھر آپ نے آبجیکٹو فنکشن ڈیفائن کرنا ہے آبجیکٹو فنکشن وہ فنکشن ہوتا ہے which gives you in financial terms a value for your inputs جو ویریبل کی شکل میں آپ ڈیفائن کر رہے ہیں یہ آبجیکٹو فنکشن ہے اب اس آبجیکٹو فنکشن کو آپ نے ان سرٹن سچویشن اگر تو لیٹ سے پروفیٹ ہے if that is what you are studying then you will maximise this profit آپ نے ڈیفائن کرنا ہے کہ this is the function and we have to maximise the value of this function اور پھر کچھ کنسٹینٹس ہیں کہ یہ میکسیمائزیشن کیسے ہوگی what are the consideration what are the constraints وہ آپ نے ڈفرینٹ کنسٹینٹس ڈیفائن کرنے ہیں وہ کنسٹینٹس مثلا پروڈکشن میں سپلائرس کی کنسٹینٹ ہو سکتی ہے کہ جو پروڈکٹ آپ مینوفیکچر کر رہے ہیں وہ خاص کوانٹٹی ہی بک سکتی ہے دیٹ میں بی ون کنسٹینٹ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی مین پاور ہے you as certain limited number of people working in the factory اور ان دیٹ سیکشن یا ان مشینز پہ جن سے آپ یہ پروڈکٹ بنائیں گے تو ان کے ورکنگ آرس میں بھی یہ کنسٹرینٹ کہ میکسیمم ٹائم اویلیبل میرے پاس اتنا ہے یا اور کنسٹینٹ ہو سکتی ہے کہ آپ کے سپلائر آپ کو کیا مٹیریل دے رہے ہیں کتنی کوانٹٹی پر ویک آپ کے پاس آ سکتی ہے دیٹ از اندر کنسٹینٹ تو یہ ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہیں کہ جس میں مینوفیکچرنگ کے جو ویریبلس ہیں سیلس ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں کسٹمر ریلیٹڈ ایشوز ہیں ٹائم ریلیٹڈ ایشوز ہیں مین پاور ریلیٹڈ ایشوز ہیں تو ان سب کو آپ نے اس طریقے سے ڈیفائن کرنا ہے کہ ہر کنڈیشن ایک میتھمیٹیکل فنکشن کی شکل میں لکھی جائے اینڈ آبویسلی جو موسٹ امپورٹنٹ کے نان نیگیٹیوٹی کنڈیشنس کے کون سی ویلیوز ہیں جو زیرو نہیں ہوں گی اور یہ خاص طور پہ اس لیے ضروری ہے کہ ایسے آپٹیمائزیشن پرابلمس میں اگر آپ غلطی سے بھی زیرو کنڈیشنس یا نان نیگیٹو جیسے وہ کہا جا رہا ہے کہ نیگیٹو کنڈیشن آپ اسپیسیفائی کر گئے تو اس سے ایرر کا امکان ہے زیرو تو اجازت ہے zero is a positive figure but you can't have non negative conditions وہ آپ نے اور اس کی یہ وجہ بھی ہے کہ یہ آپ گرافیکل طریقے سے اس کو حل کر رہے ہیں اور سب سے جو پازیٹیو جو کوڈنٹ ہے ایکس وائی ایکسس کو جب آپ کنسیڈر کریں گے تو پازیٹو فرسٹ کوڈرنٹ آپ یوز کر رہے ہیں so your values have to lie within this quadrant تاکہ آپ اس کو اس آپٹیمائزیشن پرابلم کو گرافکلی حل کر سکے تو آئیے سلائڈ پہ واپس چلیں اب آپ کو امپورٹینس بتائی جا رہی ہے بریفلی میں آلریڈی مینشن کر چکا ہوں why linear programming is important تو اس میں many real world problems lend themselves to linear programming modelling اس کا کیا مطلب ہے کہ اکثر پرابلم جب آپ ان کو ڈیفائن کریں گے you will rewrite those problems in words آپ ان کو ڈسکرائب کریں گے تو یو ول ڈسکور کہ یہ تو اس شکل میں یہ تو لینئر اکویشنز بن رہی ہیں یہ تو ایک میتھمیٹیکل پرابلم بن گیا کہ جس کا ایک آبجیکٹو فنکشن ہے یعنی وہ function which eventually fulfils your objective of optimisation اور میکسیمائزیشن اور منیمائزیشن اور وہاں سے آپ نے کنسٹرینٹس کی بھی اکویشنس لکھ لیں تو یہ اکثر سچویشنس میں یو ول ڈسکور کہ آپ کو یہ سچویشن آپ کے سامنے آئے گی and you will come to this conclusion that this particular production problem can be handled by linear programming تاکہ سولوشن اور الٹیمیٹ آبجیکٹو تو یہی ہے کہ سولوشن مسٹ بی آپٹیمل یعنی اگر کاسٹ کی بات ہے تو کم سے کم کاسٹ ہونی چاہیے اگر پروفٹ کی بات ہے تو میکسیمم پروفٹ ہونا چاہیے تو یہ دو باتیں کہ either cost reduction optimisation of cost یا دوسری بات آپٹیمائزیشن آف پروفٹس تو یہ ریئل ورلڈ پرابلمس میں اس لیے بہت سی ایسی سچویشنس ڈیولپ ہو سکتی ہیں جہاں لینئر پروگرامنگ کی اپلیکیشنس ہوں گی تو آئیے سلائڈ پہ واپس چلیں دوسرا پوائنٹ جو آپ کو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ many real world problems can be approximated by linear models یہ وہی بات ہے جیسے ہم نے پچھلے بھی پچھلے لیکچر میں بھی کئی دفعہ یہ بات ہوئی کہ اگر ایک ویلو نہیں ہے تو سیمپل کو استعمال کر لیتے ہیں اس کو اپروکسیمیٹ کر لیتے ہیں وی یوز دیٹ تو یہاں بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ جو ریئل ورلڈ پرابلمس ہیں ان کو آپ میتھمیٹکلی جب ریپرزینٹ کریں گے تو linear model will capture most of the conditions which you find in that particular problem اور اپروکسیمیٹڈ اس وجہ سے یہاں کہا جا رہا ہے کہ پریکٹیکلی یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہر ریئل ورلڈ پرابلم کی آپ ہر کنسٹرینٹ کو آئیڈینٹیفائی کر لیں یہاں بھی ایک بات کرنی ضروری ہو گئی کہ کنسٹرینٹس جب آپ پرابلم کی اسٹڈی کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کنسٹرینٹس تو بے شمار ہیں تو اگر ہم ایسے فارمولیشنس ہم کریں جن میں کنسٹرینٹس کا نمبر بہت زیادہ ہو تو دیکھنے والی بات یہ ہوتی ہے کہ which constraint is important mathematically تو ٹھیک ہے کہ آپ نے کنسٹرینٹس ڈیولپ کر لیے اکویشنس لکھ لیں but it be vital that you pick the most important constraints تاکہ آپ کا جو پرابلم ہے وہ ایزیلی ہینڈل ہو سکے تو اس وجہ سے یہاں کہا جا رہا ہے کہ اپراکسیمیٹڈ یعنی ہنڈریڈ پرسینٹ کنسٹرینٹس کو تو آپ نہیں پک کریں گے but you will pick generally those constraints which are most relevant to your problem تو آئیے آگے چلتے ہیں آلریڈی ایپلیکیشنس موجود ہیں ویل نون ایپلیکیشن سکسیسفل یعنی already in different areas of business companies are using linear programming for different purposes اور ان میں جو یہاں پہ کچھ ایک پارشل لسٹ یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں آپریشنس یعنی کمپنی کو چلانا کاروبار کو چلانا اس کے آپریشن کو کیسے ہم بیسٹ آپٹیمائز کر سکتے ہیں cost reduction and maximisation of profits پھر مارکیٹنگ کا ایریا بھی بڑا امپورٹنٹ ہے how can we get maximum benefits through marketing پھر finance an other very important area investment oriented کہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں how to optimise the investment return on investment کیسے ہم آپٹیمائز کر سکتے ہیں ایڈورٹائزنگ میں بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایڈورٹائز کر رہے ہیں ڈفرنٹ انویسٹمنٹس ایڈورٹائزنگ میں کر رہے ہیں and then we are expecting returns تو کس حد تک وہ ہمارے ایکشن ڈفرینٹ آپشنس ڈفرینٹ طریقوں سے آپ کیمپینس چلا سکتے ہیں کمبینیشنز آف مارکیٹنگ اسٹریٹجیز استعمال کر سکتے ہیں تو what is the best strategy یہاں پہ ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا کہ جب آپ اس قسم کی اسٹریٹجیز ڈیفائن کر رہے ہیں تو obviously you are looking at combinations of different actions سے مارکیٹنگ ہے تو مارکیٹنگ کیمپینس ہو سکتا ہے کئی قسم کے مارکیٹنگ کیمپینس ہوں ہر کیمپین کی اپنی ایک کاسٹ ہے اور اس کا ایک پرڈکٹیڈ یا ایکسپیکٹڈ بینیفٹ بھی ہے تو ایون ان مارکیٹنگ پرابلمس یہ آپ نے اسیس کرنا ہے یہ ہر قسم کے کمبینیشنس کنسٹرینٹس اور آبجیکٹو فنکشنس ڈیفائن کرنے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ میں مارکیٹنگ اسٹریٹجی کو کیسے آپٹیمائز کر سکتا ہوں تو آئیے آگے چلیں ایگریکلچر ایک بہت بڑا فیلڈ ہے جس میں لینئر پروگرامنگ کی بہت اپلیکیشنس ہیں لیٹ می ٹیل یو پورا utility sector apart from this آپ گیس سیکٹر کو لیں الیکٹریسٹی کو لیں you just pick any area and you will discover کہ جہاں بھی چوائسیز موجود ہیں اور ڈفرینٹ سولوشنس آپ کے سامنے ہیں اور آپ نے ڈسیزنس لینے ہیں linear programming is very extensively used اور یہ applications which are based on computer applications linear programming models یہ already all over the world people are using these techniques اب آئیے آگے دیکھیں فردر ذکر یہاں آ گیا امپارٹینس آف لینئر پروگرامنگ میں کہ there are efficient solution techniques that solve linear programming models اور دوسری بات the output generated from linear programming packages provides useful what if analysis آئیے اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں کہ یہاں نوٹ کریں کہ ایپلیکیشن کا بھی ذکر ہوا ایپلیکیشن کمپیوٹر سائنس کی زبان میں تو ایپلیکیشن مینس کے سافٹ ویئر آپ نے بنایا فار اے پرٹیکولر ایریا اس کو ایپلیکیشن کہتے ہیں ایپلیکیشن سافٹ ویئر بھی کہا جاتا ہے تو لینئر پروگرامنگ کی ایپلیکیشن یعنی سافٹ ویئر ڈیولپ کیا گیا ہے پھر ماڈلس کا ذکر آیا کہ آپ نے linear programming models different models بنائے ہیں اور standard software is available among others even in Microsoft Excel there is a problem solver جو لینئر پروگرامنگ پہ بیسڈ ہے but there are very specialise software packages also packages کا بھی یہاں ذکر ہو رہا ہے software which uses linear programming techniques جس میں آپ ڈیٹا فیڈ کریں کنسٹرینٹس بتائیں کون سی ہیں آبجیکٹو فنکشن ڈیفائن کریں تو that will that software will optimise the problem for you آئیے آگے چلیں assumptions of linear programming models let's go over these پہلی بات کہ parameter values are known with certainty ایک تو یہ بات ہے کہ وی نو دیس جو بھی پیرامیٹرس ہم استعمال کر رہے ہیں we can't have an objective function اور even constraint where there is an unknown value please note this point یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے parameter values must be known دوسری بات کہ objective function and constraints exhibit constant returns to scale یعنی آپ نے ٹو اسکیل جب آپ یہ چیزیں جو ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں آبجیکٹو فنکشن اور کنسٹرینٹ کہ آپ اس کو ایک خاص اسکیل کے مطابق there has to be a size a relationship اس طرح سے آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ دس مسٹ بی نو پھر تیسری بات کہ no interaction between decision variables decision variables جو ہیں اس میں صرف انہوں نے ایڈ ہونا ہے یہ بھی ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے لیٹ می ایکسپلین دس کہ لینئر ایکویشن میں جب آپ ڈفرینٹ ویریبلس یوز کر رہے ہیں اور ان کے کوفیشنٹس ہیں مثلاً a one plus a one into x one plus b one into x two and so forth یہ اس طرح کی اکویشن ہے تو آبویسلی اب اس میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایکس ون اور ایکس ٹو کی ویلوز کا آپس میں ڈپینڈنس نہ ہو they must be completely independent and there is no other relationship other than simple addition کہ آپ اس کو اے ایکس ون کو بی ایکس ٹو میں ایڈ کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ایسے ویریبل جہاں پہ آپس میں ان کی ڈپینڈنس ہے وہ سولوشن اس سے پرابلم پیدا ہو جائے گا and you won't get the right answers تو آئیے آگے چلیں اور آخری بات کہ کنٹینیوٹی ازمپشن کے variables can take on any with a given feasible range اس کو بھی ڈسکس کریں کنٹینیوٹی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ویریبلس بھی دو ٹائپس کے we have discuss discrete variables اور کنٹینیوس ویریبلس تو یہاں پہ بیسکلی یو ول سی سون یہ گرافکلی کہ جب ہم اس کو ڈرا کرتے ہیں جو فیزیبل ریجن ہے you will see that region soon تو اس میں the variable can take any value یعنی اس میں یہ کنٹینیوٹی کنسٹینٹ آپ کہہ لیں کہ یہ آپ کی ازمپشن ہے بیسک کہ یہ نہیں کہ اس پہ کوئی ریسٹرکشن ہو کہ ویریبل یہ ویلو نہیں لے سکتا the variable must be able to take on a value any value within the feasible constant تو آئیے آگے چلتے ہیں اب آپ کو میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل ایکسپلین کرنے لگا ہوں ایک ٹیپیکل ایگزامپل ہے کمپنی ہے مینوفیکچرنگ کر رہی ہے ٹوائے ڈالس بنا رہی ہے اور اس میں دو ماڈلس ہیں ماڈل اے اور ماڈل بی اور کمپنی کے ریسورسز لمیٹڈ ہیں this company can only use one thousand K G of اسپیشل پلاسٹک اور دوسری بات یہ ہے کہ forty hours of production time per week is the other condition اب مارکیٹنگ ریکوائرمنٹ کی جا رہی ہے یہاں پہ کہ total production can not exceed seven hundred dozens یعنی یہ ٹوٹل کیپیسٹی جو ہے dozen that is twelve items in a dozen تو یہ ایک پہلی ریکوائرمنٹ ہے چونکہ یہ کمپنی ڈزنس میں سپلائی کر رہی ہے تو ان کی total production capacity is only seven hundred dozens اور اس میں number of dozens of model A کی ایک خاص ریکوائرمنٹ ہے کہ it can't exceed number of dozens of model B by more than three fifty یعنی یہاں پہ نوٹ کریں جس طرح سے یہ اسپیسیفائی کیا گیا ہے کہ total capacity is seven hundred dozens but the number of dozens which they will manufacture of model A it will not be greater than 350 as compare to model B تو یہ بیسک تو مارکیٹنگ ریکوائرمنٹ ہو گئی کہ آپ ان دونوں ماڈلس کا ڈفرنس تھری ففٹی میکسیمم آپ یہ کر سکتے ہیں پھر ٹیکنالوجیکل ان پٹس کی کچھ کنسٹینٹس ہیں کہ ماڈل A requires two K G of plastic and three minutes of labour per dozen اور model B requires one K G of plastic and four minutes of labour per dozen آئیے اس پرابلم کو ذرا ڈسکس کریں کہ یہ کیا کس طرح سے فارمولیٹ کیا گیا کہ یہاں پہ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے ایک اس فیکٹری کی پروڈکشن لیول آپ کو بتا دیا گیا میکسیمم یہ سیون ہنڈریڈ پروڈیوس کر سکتے ہیں پھر بتایا گیا کہ یہ ماڈل اے اور بی پروڈکشن آپ جیسے مرضی ویری کر سکتے ہیں A can have a larger number than B لیکن اس میں ایک شرط لگا دی گئی کہ A minus B should not be more than three fifty تو یہ تو پروڈکشن ریلیٹڈ کنسٹرینٹس بتا دیے گئے پھر ہمیں یہ بتایا گیا کہ اس پہ خاص یہ پلاسٹک کا استعمال ہو رہا ہے ماڈل اے پہ اور ماڈل بی پہ پھر ٹائم ہے کچھ ٹائم منٹس میں ماڈل اے پہ خرچ ہوگا کچھ time and minutes model B پہ خرچ ہوگا تو یہ بیسک پکچر آپ کو دی جا رہی ہے کہ یہ کنسٹرینٹس کیا ہیں یعنی دیز آر دا کنڈیشنس آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کنڈیشن ہے اب آگے چل کے دیکھتے ہیں فردر اس سوال کو کیسے حل کیا جا رہا ہے اس میں بیسک جو بات ہے کہ current production plan calls for producing as much as possible of the more profitable product model A کا پروفٹ ہے eight hundred rupees per dozen use resources left over to produce model B that is profit اس کا five hundred per dozen while remaining within the marketing guidelines تو آئیے اس کو بھی اس پوائنٹ کو بھی ڈسکس کریں کہ یہاں پہ اب آپ کو بتا دیا گیا پروفٹ بتا دیا گیا ڈزنس پہلے بتا دی گئیں ٹوٹل ڈزنس آپ سیون ہنڈریڈ پروڈیوس کر سکتے ہیں پھر ڈفرینس بھی آپ کو اب پتا لگ گیا کہ 350 سے زیادہ اے کو میں نہیں پروڈیوس کر سکتا more than 350 fifty than B پھر ٹائمس پھر وہ سارے آپ کو پیرامیٹر دے دیے گئے اب آپ کو پروفٹ کے بارے میں بھی بتا دیا گیا کہ 800 hundred rupees per dozen that is for model A and five hundred rupees for model B تو اس سے بفور وی پروسیڈ فردر اب آپ کے ذہن میں ایک پکچر کلیئر ہونی شروع ہو گئی کہ اگر یہ ان کے نمبر جو ہیں اے اور بی کے اگر ایکس ون ایکس ٹو مثال کے طور پہ ہم یہ ویریبلس اگر استعمال کریں تو total profit is eight hundred into x one plus five hundred into x two تو یہ آپ کا ایک آبجیکٹو فنکشن ہے پھر ایک خاص طریقے سے آپ اس کو ایک خاص منیمم پروفٹ آلریڈی آپ لے بھی رہے ہیں ایک کرنٹ پروڈکشن لیول ہے کمپنی کا ایک دیٹس اندر ایسپیکٹ کہ ٹوٹل پروفٹ اس وقت جو ہمارا کرنٹ پروڈکشن لیول ہے اس میں ہمیں یہ پروفٹ ہو رہا ہے تو اب یہ پکچر آپ کے ذہن میں کلیئر ہونی شروع ہو گئی کہ یہ پروڈکشن پرابلم اصل میں ہے کیا یہ سمجھ آنی شروع ہو گئی تو آئیے آگے چلیں آگے دیکھیں فردر کیا ڈیفائن کیا جا رہا ہے اب اس میں کرنٹ پروڈکشن پلان آپ کو بتا رہے ہیں کہ جی کرنٹ پروڈکشن پلان تو ہمارا یہ ہے کہ ماڈل اے ہم 450 ففٹی ڈزنس بنا رہے ہیں ماڈل بی ہم 100 ڈزن بنا رہے ہیں تو جو پروفٹ پر ڈزن ہے اس سے آپ جب یہ ورک آؤٹ کریں گے 800 hundred into four fifty plus five hundred into one hundred تو آپ کے سامنے ایک فگر آ رہی ہے rupees four hundred ten thousand per week یعنی یہ ٹوٹل پروڈکشن جو یہ فیکٹری کر رہی ہے existing models of toys model A اور B four hundred fifty dozens اور ون ہنڈریڈ ڈزنس اس سے ایگزٹنگ ان کا profit four hundred ten thousand per week آ رہا ہے تو آئیے آگے چلیں اب مینجمنٹ چاہ کیا رہی ہے دا مینجمنٹ پرابلم کیا ہے مینجمنٹ کا the management is seeking a production schedule that will increase the company's profits اس پوائنٹ کو ڈسکس کریں کہ ایک ایگزٹنگ پروفٹ لیول ہے اب وہ چاہ رہے ہیں کہ جی آپ اس کو اسٹڈی کریں کیسے اس کو بڑھایا جا سکتا ہے تو آبویسلی اب ہمیں معلوم ہے کہ لینئر پروگرامنگ ٹیکنیک سے ہم یہ سوال اس ٹائپ کا حل کر سکتے ہیں کہ ایسا پوائنٹ ہم ڈھونڈ لیں جہاں پہ پروفٹ میکسیمائز ہو سکتا ہے تو آئیے دیکھیں کیسے ہوگا جب آپ لینئر پروگرامنگ ماڈل استعمال کریں گے تو دو بینیفٹس یہ further explanation about linear programming so you you can see the benefits کے ایک تو insight into the problem یعنی آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ پرابلم کی سمجھ آنے لگی اس کے انز اینڈ آؤٹس بالکل آپ کے سامنے آ گئے اور دوسری بات یہ کہ an intelligent solution to the problem یعنی آپ نے اندھا دھند فیصلہ نہیں کیا بڑی ایویلویشن کر رہے ہیں اور اس کے بعد ایک بڑے سائنٹیفک بیس آپ نے ڈیولپ کیا ہے اس کو استعمال کر کے تو آپ ایک کنکلوژن پہ پہنچ رہے ہیں that this strategy will give me the best course of action آئیے دیکھیے کہ ویریبلس ڈسیزن ویریبلس اور آبجیکٹو فنکشن کیا ہے ہماری اس ایگزامپل میں یہاں پہ ہم ایکس ون کو ڈیفائن کر رہے ہیں weekly production level of model A in dozens x two ہم ڈیفائن کر رہے ہیں weekly production level of model B again in dozens اور آبجیکٹو فنکشن ہم ڈیفائن کر رہے ہیں کہ weekly profit to be maximise this is the objective function آئیے آگے چلیں اس سلائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے objective function which is the weekly profit تو آبجیکٹو فنکشن کیا یہ ساتھ آپ نے دیکھا کہ لکھا ہوا ہے میکس پھر eight hundred x one plus five hundred x two اس کو آپ نے میکسیمائز کرنا ہے ویکلی پروفٹ اور پھر کنڈیشنز اب یہاں پہ آپ نے ڈیفائن کر لی and before you proceed further let me see another word here کہ اب آپ اپنے ورڈ پرابلم کو آپ نے clearly in terms of variables define کیا ہے وہ ڈیٹا جو ہم ابھی ڈسکس کر کے آئے وچ وی وینٹ تھرو جس میں ڈفرنٹ کنسٹرینٹس تھیں سب سے پہلی تو پروفٹ والا جو آبجیکٹو فنکشن ہے جس کو کہا جا رہا ہے تو یہاں پہ اب چونکہ پروفٹ کی بات ہے تو آپ نے اس کو میکسیمائز کرنا you have to find the maximum value x one اور ایکس ٹو کی کیا ویلو ہو جو ہم اس فنکشن میں انسرٹ کریں تو ہمارا آنسر میکسیمم ویلو ہو ڈفرنٹ ویلوز انسرٹ کرتے جائیں اور finally the answer comes to اس کہ this combination of x one and x two will give you the maximum profit یہ فنکشن آبجیکٹو فنکشن اس کو کہا جا رہا ہے اب یہ آبجیکٹو فنکشن جب میکسیمائز ہوگا تو جو کنڈیشنس ہیں کنسٹرینٹس جس کو کہا جاتا ہے اور in mathematical terms you always say that you will maximize or you will minimize a function with respect to certain mathematical constraints جو یہاں پہ ہم ہمارے سامنے یہاں پہ ہیں وی ول گو تھرو دیس ناؤ تو یہ آپ نے میتھمیٹکلی اپنے پرابلم کو فارمولیٹ اپ کر لیا آبجیکٹو فنکشن کو اور کنسٹینٹس ون بائی ون آپ نے ڈیفائن کر لی نا let's go through the equation for the constants تو پہلی آپ دیکھیں کہ two x one plus one x two is equal to or less than one thousand یہ پلاسٹک کا کیس ہے تو یہ کیسے آ گیا لیٹس ڈسکس اٹ آلسو کہ one thousand equal to or less than یہ شروع میں ایز یو سو کہ پلاسٹک کی کوانٹٹی بتائی گئی کہ جی one thousand is the quantity تو ہمارے اس کیس میں that is what we are going to use کہ ہم نے جو ایکس ون جو ماڈل اے کی کوانٹٹی ہے اس کو اس کے ریٹ سے ملٹیپلائی کیا نمبر کو plus the number x two کو اس کے ریٹ سے اپلائی کرنا ہے جو اس کا استعمال ہو رہا ہے پلاسٹک کا اور وہ جو ٹوٹل سم ان دونوں کا نکل رہا ہے that is the total plastic consumption اب آبیسلی جو میکسیمم آپ استعمال کر سکتے ہیں دیٹس ون تھاؤزینڈ تو آپ نے اس طرح سے لکھا کہ ایکول ٹو اور لیس دین ون تھاؤزینڈ تو یہ پہلی آپ نے جو کنسٹینٹ ہے پروڈکشن والی اس کو آپ نے ڈیفائن کر لیا ان میتھمیٹیکل ٹرمز یہ اکویشن آپ نے ڈرائیو کر لی آئیے اگلی کنسٹینٹ دیکھیں یہاں پہ تھری ایکس ون یہ پروڈکشن ٹائم کی ہے اور پلیز نوٹ کہ پروڈکشن ٹائم یہاں پہ تھا آپ کو بتایا گیا کہ فورٹی آرس اور یہ two thousand four hundred in minutes یہاں پہ آپ نے ورک آؤٹ کیا اور اکویشن ہے three x one plus four x two equal to or less than two thousand four hundred یہ کیسے ڈرائیو ہوا تو اس ایکویشن کو بھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے کیسے ڈرائیو کیا کہ منٹس دیے ہوئے ہیں both for model A and model B ایک کیس میں تھری منٹس دوسرے کیس میں فور منٹس اور total time was given forty hours ان سے ہم نے منٹس نکالے two thousand four hundred total time add کیا تو یہ three x one plus four x two equal to or less than 2400 یہ ہمارا پروڈکشن ٹائم کی کنسٹرینٹ ہم نے فارمولیٹ کر لی آئیے آگے چلیں اب آپ کی ٹوٹل پروڈکشن کی کنسٹرینٹ ہے اور اس میں آپ سمپلی ایڈ کر رہے ہیں ایکس ون اور ایکس ٹو کو and you know that it's seven hundred capacity is given تو that's how x one plus x two equal to or less than سیون ہنڈریڈ ہو گیا اور آخری جو کنسٹینٹ جو مکس والی ہے یہ بھی آپ کو بتائی گئی کہ x one can be greater than x two by three fifty یعنی زیادہ سے زیادہ تھری ففٹی آپ ایکسیڈ کر سکتے ہیں so that's how x one minus x two is equal to or less than three hundred fifty اور پھر نان نیگیٹیوٹی کی کنسٹرینٹ کہ x j is greater than zero اور j is equal to one اور ٹو دو ویریبلس ہیں اب سملرلی یہاں ایک اور ایگزامپل ہے which I won't go through in detail ایک ڈینٹسٹ کا یہ پرابلم بتایا جا رہا ہے ڈفرینٹ اس کے پاس بھی آپشنس ہیں پریکٹس دو طریقوں سے کی جا سکتی ہے تو سوال پوچھا جا رہا ہے کہ how much each service should be provided to maximize profits اور پھر کئی پیرامیٹر یہاں دیے ہوئے ہیں کہ جس میں وہ سروس ریکوائرس اس کے آرس دیے ہوئے ہیں times of different assistants which he is using یہ ڈفرنٹ آپشنس یہ دونوں کیسز کی یہاں پہ دی گئیں اور پروفٹ بتایا گیا for each service in one case پہلی سروس کا اور سیون ففٹی دوسری سروس کا اور پھر ٹائم کنسٹرینٹ بتائیے سکسٹین آرس ایک سروس کے ہیں ٹوینٹی فور آرس دوسری سروس کے ہیں تو یہ آپ کو ایک another example just to give you an idea کہ ٹپکل پرابلمز اس ٹائپ کے کس طرح سے فارمولیٹ ہوتے ہیں اب let's look at how we solve these problems graphically تو اس میں کیسے وہ کیسے کیا جاتا ہے اس میں ایک ڈیفینیشن آپ کو یہ I did mention the word feasible region یہاں پہ اس کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے the set of all points that satisfy all the constraints of the model is called a feasible region آئیے اس پہ بات کریں کہ سیٹ آف پوائنٹس یعنی کوئی بھی ایک فیزیبل ریجن جو ہے ایک آپ باؤنڈری مارک کر کے اور آپ بتا رہے ہیں کہ یہ تو کوئی بھی پوائنٹ پروڈکشن لیول کا ہو سکتا ہے ایکس ون ایکس ٹو کی ویلو اور ود ان دس لیکن ایک شرط ہے کہ within this region value ہونی چاہیے ویئر ایور یو گو یہ it is feasible to have that level of production یعنی کوئی کنسٹرینٹ نہیں ہے فیزیبل کا اس طرح سے مطلب یہاں آپٹیمل کا مطلب نہیں ہے فیزیبل یہاں اس سینس میں استعمال ہو رہا ہے کہ it is possible to have that level of production with those variable levels x one کی اور ایکس ٹو کی values within that range جو بھی ہوں گی دیٹ از ایکسپٹیبل اور یہ پورے کا پورا ریجن ایز فیزیبل ریجن اس کو کہا جا رہا ہے آئیے اب اس سلائڈ پہ دیکھیں کہ اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ using a graphical representation we can represent all the constants represent ہو جاتی ہیں آبجیکٹو فنکشن اور اس کے علاوہ three types of feasible points بھی آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں اب یہ پہلا یہاں پہ آپ کو نان نیگیٹیوٹی یہ یہاں دکھائی جا رہی ہے کہ رائٹ right سائڈ پہ یہ نوٹ کریں کہ وائی ایکسس ایکس ایکسس یہاں آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ ایروز آپ کو بتا رہے ہیں کہ values have to be within this region یعنی نان نیگیٹوٹی کا یہ مطلب ہے all these arrows which you see on this slide they are pointing ٹوڈ دس پوزیٹو ریجن یعنی ویلوز جہاں پہ وہ ریجن جہاں پہ ویلوز پوزیٹو ہوں گی آئیے آگے چلیں اب یہاں پہ سب سے پہلی جو کنسٹینٹ تھی اس کو ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے and let's discuss this a little bit تاکہ آپ کو یہ آئیڈیا کلیئر ہو کہ یہ کس طرح سے یہ یہ لائن کیسے ڈرا کی جا رہی ہے لیٹ می ایکسپلین دس یہ اس طرح سے ہے کہ جب آپ نے ایکویشن ڈرائیو کر لی اور x one plus x two اور ساتھ اس کے سمپل سی ایگزامپل لیتے ہیں کہ x one plus x two is equal to seven hundred تو اس میں صاف ظاہر رہا کہ ویلیو ہم کیسے ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ اے کو زیرو کنسیڈر کر لیا جاتا ہے وشن ایکس ٹو کو ہم زیرو کنسیڈر کریں تو اس کی ویلیو ایکس ون کی سیون ہنڈریڈ آ گئی تو ڈیٹا پوائنٹ آپ کے پاس آ گیا seven hundred for x one اور زیرو فار ایکس ٹو پھر آپ ریورس اس کو سوچیں کہ اب ایکس ون زیرو ہے تو اٹ مینس کہ ایکس ٹو کی ویلو سیون ہنڈریڈ ہو جائے گی تو یہ ہمارے پاس دو پوائنٹ آ جائیں گے جس میں ایک ہم وائی ایکسس پہ ڈرا کر سکتے ہیں سیون ہنڈریڈ زیرو پوائنٹ سے اور دوسرا ہم ایکس ایکسس پہ ڈرا کر سکتے ہیں تو جب یہ ہمارے پاس پوائنٹ آ جاتے ہیں then we can draw line between these two points تو this is what I am showing you here on this slide right now تو آئیے آگے دیکھیں دوسری لائنز کیسے ڈرا ہو رہی اب یہ دیکھیں کہ یہ بیسکلی پلاسٹک کنسٹرینٹ یہاں آپ کو دکھائی جا رہی ہے یہ لائن جو ڈرا کی گئی two x one plus x two is equal to or less than ون تھاؤزینڈ یعنی یہاں آپ نے کیا کیا ایک سائڈ پہ دیکھیں کہ ون تھاؤزینڈ کی ویلو جو ہے کہ جب ایکس ون کو زیرو ٹریٹ کیا جا رہا ہے تب x two equal to one thousand ہو جائے گا وہ ویلو آپ نے وہاں پہ لی ہے اور جب ایکس ٹو آپ زیرو کنسیڈر کریں گے تو ایکس ون کی ویلو فائیو ہنڈریڈ ہو جائے گی تو یہ آپ نے دیکھا کہ یہ یہ ریجن جو اس ٹرائنگل میں اب آپ کو نظر آ رہا ہے اور جہاں پہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکسٹ لکھی ہوئی یا فیزیبل تو یہ اب آپ نے ایک فیزیبل ریجن ڈیفائن کر دیا کہ اس کنسٹرینٹ کو اس ریجن میں یہ کنسٹرینٹ نہیں ہوگی یعنی plastic constraint will be outside this region اور آپ نوٹ کریں یہاں پہ ایک انفیزبل لفظ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس سے باہر والا جتنا بھی ایریا ہے اس کو انفیزبل ریجن کہا جاتا ہے اب نیکسٹ لائن آپ دیکھیے یہاں پہ ڈرا کی جا رہی ہے پروڈکشن ٹائم کی 3x1 x one plus four x two equal to or less than two thousand four hundred تو یہاں بھی آپ نوٹ فرمائیں کہ ایک ویلو جو ہے جب آپ نے اس کو ایکس ون کو زیرو ٹریٹ کیا تو x two is equal to six hundred یہ جو وائی پہ آپ کو پوائنٹ نظر آ رہا ہے دیٹ از سکس ہنڈریڈ اور جب آپ نے ایکس ٹو کو زیرو ٹریٹ کیا تو ایکس ون کی ویلو ایکزیکٹلی ایٹ ہنڈریڈ یعنی three x one equal to two thousand four hundred which means کے ایکس ون ایٹ ہنڈریڈ ہوا تو یہاں آپ نے لائن ڈرا کر لی between six hundred on the y axis and hundred on the x axis تو یہ دوسری آپ نے دیکھا کہ دوسری کنسٹینٹ کو بھی آپ نے ایک اسٹریٹ لائن میں اس طرح سے ڈرا کر لیا اور اب ذرا ایک خاص بات فردر نوٹ کریں کہ اس جو پہلے ہم نے پوائنٹ جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ فرسٹ لائن کے رائٹ right سائڈ پہ جتنا بھی ریجن تھا دیٹ واز انفیزبل اب یہ لائن جب ہم ڈرا کر رہے ہیں یہ دوسری لائن پروڈکشن ٹائم کی تو پلیز نوٹ کہ اب ایون دا ٹرائنگولر ایریا جو اس لائن کے اوپر ہے پروڈکشن ٹائم والی لائن کے اوپر اس کو بھی انفیزبل ایریا سمجھا جائے گا وجہ یہ کہ اب یہ پروڈکشن ٹائم کی کنسٹرینٹ اس ایریا میں فلفل نہیں ہو رہی you are exceeding the production time اس وجہ سے ایریا ایریا انفیزیبل ہوگی یعنی اب جہاں پہ یہ ایرو پروڈکشن ٹائم کا آپ کو نظر آ رہا ہے تو وہاں سے آپ نیچے آ کے starting with this point which is which is six hundred نیچے آ رہے ہیں اور پھر دوسری طرف آپ نوٹ کریں کہ we are going to the point five hundred یعنی وہاں بھی آپ وہ جو ٹرائنگولر پارٹ ہے جو اصل میں according to one constraint feasible بن رہا تھا وہ بھی انفیزبل ہو گیا because we are not fulfilling this other constraint اب آئیے دیکھیے کہ یہ next constraint total production constraint X one plus X two اور آخری کنسٹرینٹ پروڈکشن مکس کی X one minus X two equal to or less than three fifty تو لیٹ می سی اندر word at this point now اب آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہ سارے پوائنٹس جتنے بھی ڈٹرمن کیے وہ لائنس ہر کنسٹرینٹ سے ایک اسٹریٹ لائن ہم نے ڈٹرمن کر لی پوائنٹس ڈٹرمن کر لیے پھر ہم نے گرافکلی ان کو ریپرزینٹ کر لیا اور ون بائی ون آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ کنسٹرینٹس کی لائنس یہاں پہ ڈرا ہوئیں اور وہ ایریا جو اب انر ایریا جو ہر لائن کی ان سائڈ پہ ہے وہ اب فیزیبل ریجن بن رہا ہے تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ اس کو دیکھتے ہیں ایک اور بات جو بفور آئی گو فردر کہ اس میں جو ڈفرینٹ پوائنٹس میں نے مینشن کیا تھا کہ فیزیبل پوائنٹس تین ٹائپس کے ہیں ایک تو انٹیریئر پوائنٹس ہیں یہ ایرو آپ آپ کو دیکھ رہے ہیں انٹیریئر پوائنٹس پھر باؤنڈری پوائنٹس ہیں اور ایک ایکسٹریم پوائنٹ ہے یعنی ایک پوائنٹ جو سب سے فردر آن اور اب یہ دیکھیں کہ سرچ جو ہے آپٹیمل سولوشن کا جو فیزیبل ریجن ہے وہ یہاں گرافکلی آپ کو یہ نظر آ رہا ہے اور اس میں طریقہ کیا ہے کہ you start with any profit level اور آپ اس کو یو گو آن ایک لائن آپ when you decide a profit level اور اس لائن کو پھر آپ exactly on similar terms draw کر لیتے ہیں then you can draw parallel lines also یا آپ ڈرائیو کرتے جائیے ویلوز اور یہ آپ کرتے جاتے ہیں till you come to a point جہاں پہ لائن بالکل سب سے ایکسٹریم پوائنٹ اس ریجن کی جہاں پہ ٹچ ہو رہی ہے جس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ٹینجینشل لائن ایک ٹینجنٹ کی شکل میں جہاں پہ یہ لائن اس ریجن کو ٹچ کرے گی اس پوائنٹ کو آپ آپٹیمل پوائنٹ کہیں گے اور اس کیس میں آپ نے دیکھا کہ یہ آپ کو جو پوائنٹ ہے اس کی ویلیوز ایکس اور ایکس ون کی ایکس ٹو کی جب ڈرائیو کی گئیں اور ان کو اکویشن میں جب انسرٹ کیا گیا تو پتا لگا کہ total profit is equal to four hundred thirty six thousand تو یہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے گرافکلی آپ کنسٹینٹس کو ریپرزینٹ کر کے you can find out a point which represents the maximum profit اور اس میں یہاں پہ آخری جو if a linear programming problem has an optimal solution an extreme point is optimal ایک تو یہ کنکلوژ آپ ڈرا کریں گے دوسری بات کہ اگر ایک سے زیادہ کنکلوژن ہو ملٹیپل آپٹیمل سولوشنس ہوں for optimal multiple optimal solutions the objective function must be parallel to one of the constraints اور آخری جو کنکلوژ ہے کہ any weighted average of optimal solutions is also an optimal solution students یہ تھا ایک بہت ہی very elementary introduction to linear programming اس میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم ڈفرینٹ کنسٹرینٹس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں کس طرح سے ہم آبجیکٹو فنکشن کو ڈیفائن کر سکتے ہیں اور کیسے ہم اسے گرافکلی ریپرزینٹ کر کے ایک فیزیبل ریجن آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں and then we start with a solution draw line پھر پہلے لائنس ڈرا کرتے جاتے ہیں till we come to a point last point extreme point جہاں پہ ریجن کا فاردیسٹ پوائنٹ ریچ ہو جاتا ہے تو اس پوائنٹ پہ جا کے that is your optimal point that is how you will find the solution let me see here this point here کہ یہ تو تھا graphical but there are even other applications بے شمار سافٹ ویئر موجود ہے مائکروسافٹ ایکسل میں بھی ایک لینئر پروگرامنگ کا سالور موجود ہے because of shortage of time I have not been able to show you that solver but I suggest you that you go through the solver which is built in to Microsoft Excel اور دوسرا میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ لینئر پروگرامنگ کی جو ایگزامپلز آپ کو دکھائی گئی ہیں اور جو ریفرنسز آپ کو ویب سائٹ پہ دیے گئے ہیں please look up those references look up at other examples and try out linear programming graphically تو اسٹوڈینٹس یہ تھا ہمارا آخری لیکچر اس کورس کا I hope you learned many things during this course mathematics statistics high testing ہم نے بڑی وائڈ گراؤنڈ کور کی ہے مائکروسافٹ ایکسل کو بھی استعمال کیا ہے I wish you a very happy closure of this course I hope that you will listen to what I been been telling you all the time work hard assignments بھی آپ کی ہیں Remember last assignment, you have to do that also. Look up the website. If you have any questions about this course, please send email to bismath@vu.edu.pk. I say you goodbye, and I wish you luck and success in this course. Students, it's a pleasure for me now to close this course I am sure you have learnt many things I enjoy teaching you this course and I wish you all a very happy future السلام علیکم خدا حافظ محنت کرتے رہیے جو میں نے باتیں بتائی ہیں ان پہ عمل کرتے رہیے گڈ بائے